دھوم ہے گھر گھر تمہاری سب سواری سب سواری ہر زبان پر ہے یہ جاری سب سواری سب سواری سب سواری تمہارے در پر سب سواری تمہارے در پر آ گیا ہوں میں بھی گائی کر سب سواری سب سبز باری تمہارے در پر آ گیا ہوں میں بھیکاری بن کر دولا سب باری سب سبز باری در کا ہوں میں گدا میرے دولا تیرے در کا ہوں میں گدا میرے دولا تیرے در کا ہوں میں گدا میرے دولا تیرے در کا ہوں میں میرے دولا سبز باری تمہارے در پر آ گیا ہوں میں بھیکاری بن کر دولا سبز باری تمہارے در پر آ گیا ہوں میں بھیکاری بن کر رہی ہے میری التجا میرے دولا یہی ہے میری التجا میرے دولا یہی ہے میری التجا میرے دولا مجھے اپنا جلوہ دکھا میرے دولا سبز باری تمہارے در پر گیا ہوں میں بھیکاری بن کر سبز باری تولا تمہارے در پر آ گیا ہوں میں بھیکاری بن کر تو ہی ہے میرا کرم سے تیرے کرم سے ہو تیرے کھڑا میرے دولا کرم سے تیرے کھڑا میرے دولا کرم سے تیرے ہوں کھڑا میرے دو کرم سے تیرے ہوں کھڑا میرے دولا تو ہی ہے میرا آسرام میرے دولا سزواری تمہارے در پر آ گیا ہوں میں بھکاری بن کر سبز باری دولا ہمارے در پر آ گیا ہوں میں بھکاری بن کر بڑا مدعا میرے دو نا برائے میرا مدعا میرے دو نا برائے میرا مدعا میرے دو گیا ہوں میں بھیاری بن کر نبی کے نواسوں کا سز پاتا نبی کے نواسوں کا عطا پاتا نبی کے نواسوں کا صدقہ پاتا نبی ہوں کھڑا میرے دولا سبز وانی تمہارے در پر ہے سبز وانی تمہارے در پر آ گیا ہوں میں بھکاری بن کر دولا سبز واری دولا تمہارے در پر ہے گیا ہوں میں بھکاری بھر کر تیرے عرس میں آئے جتنے بھی کاری تیرے عرس میں آئے جتنے بھی کاری تیرے عرس میں آئے جتنے بھی کاری تیرے عرس میں آئے دولا سبز باری تمہارے در پر بولو سبز باری تمہارے در پر آ گیا ہوں میں بھکاری بن کر دولا سبز دولا تمہارے در پر آ گیا ہوں میں بھکاری بن کر تیرے نور پر سات روزے کا صدقہ تیرے نور پر سات روزے کا صدقہ تیرے نور پر سات روزے کا صدقہ تیرے نور پر سات روزے کا صدقہ تیرے جگمگا جی، جی، میرے دولا سبز واری تمہارے در پر بولو سبز واری تمہارے در پر آ گیا ہوں میں سائی بل کر واری دولا تمہارے در پر آ گیا ہوں میں بن کر پسے مرگ بھی جس کیا پسے مرگ بھی جس کا ہو کیف باقی پسے مرگ بھی جس کا ہو کیف باقی پسے مرگ بھی جس کا ہو کیف باقی پسے مرگ بھی جس کا پسے مرگ بھی جس کا ہو باقی کی وہ میں پیلا میرے دولا سبزی تمہارے در پر سبزی تمہارے در پر گیا میں بھی بن کر رہوں ساتھ جنت میں گر تیرے آقا رہوں ساتھ جنت میں گر تیرے آقا رہوں ساتھ جنت میں گر تیرے آقا رہوں ساتھ جنت میں گر تیرے آ رہو میرے دولا سبز باری تمہارے در پر آ گیا ہوں میں بھی بن کر دولا سبز باری تمہارے در پر آ گیا ہوں میں بھی بن کر اس جہاں اور اگلے جہاں کی مجھے اس جہاں اور اگلے جہاں کی مجھے اس جہاں اور اگلے جہاں مجھے اس جہاں بچا میرے دولا سب سے باری تمہارے در پر بولو سب سے تمہارے در پر آ گیا ہوں میں بھکاری بن بر کر بولا سبز دولا تمہارے در پر آ گیا ہوں میں بھکاری بن کر گیا ہوں میں مجھے اپنے دامن میں اے سبزواری مجھے اپنے دامن میں اے سبزواری مجھے اپنے دامن میں اے سبزواری مجھے اپنے دامن میں چھپا میرے دولا سبز باری تمہارے در پر بولو سبز باری بولو سبز باری تمہارے در پر آ گیا ہوں میں بھیکاری بن کر آ گیا ہوں میں بھیکاری بن کر مجھے کیا عطا گیا تیرے در سے مجھے کیا عطا ہو گیا تیرے در سے مجھے کیا عطا ہو گیا تیرے درس مجھے کیا عطا ہو گیا تیرے در سے مجھے میرے دولا سب سے بارے تمہارے در پر آ گیا ہوں میں بھکاری بن کر مجھے کیا عطا ہو گیا تیرے در سے پتا میں ان سب کو کیا بتاؤں میں ان سب کو کیا میرے دولا مجھے کیا پتا ہو گیا تیرے در سے مجھے کیا پتا ہو گیا تیرے در سے بتاؤں میں ان سب کو کیا میرے دولا بھلا ہو کمی اب کسی چیز کی کیا بھلا کمی اب کسی چیز کی کیا جو دامن تیرا مل گیا میرے دولا سبزواری تمہارے در پر بولو سبز تمہارے در پر آ گیا ہوں میں بھیکاری بن کر دولا سبز باری گیا ہوں بھکاری بن کر مایوس ہو اور گدا بن کے آ جا مایوس ہو اور گدا بن کے آ جا جا مایوس ہو اور گدا بن کے آ مایوس ہو اور گدا جانا مایوس ہو اور گادا کے آج جا کے بھر دیں گے دامن تیرا میرے دولا سب سے باری تمہارے در پر بولو سبز باری تمہارے در پر آ گیا ہوں میں بھکاری بن کر دولا سبز باری دولا تمہارے در پر آ گیا ہوں میں کاری بن کر تجھے واسطہ وہ خا جا اب تو تجھے واسطہ و خوا جا اب تو تجھے واسطہ اب تجھے واسطہ تجھے بستا خواجہ کا اب تو سارا رخ سے پردہ اٹھا میرے دولا سبزواری تمہارے در پر سبزواری تمہارے در پر آ گیا ہوں میں بھی بن کر سبزواری تمہارے در پر آ گیا ہوں میں بھیکاری بن کر نگاہ کرم کے عبید رضا ہے نگاہ کرم کے عبید رضا ہے نگاہ کرم کے عبید رضا نگاہ سبز والے تمہارے در پر آ گیا ہوں میں بھکاری بن کر سبز والے تمہارے در پر آ گیا ہوں میں بھکاری بن کر اٹھا کر نقاب اپنا جلوائے نوری اٹھا کر نقاب اپنا جلوائے نوری اٹھا کر نقاب اپنا جلوائے نوری اٹھا کر نقاب اپنا جلوائے نوری اٹھا کر نقاب اپنا کو دکھا میرے دولا سنسواری باری تمہارے در پر آ گیا ہوں میں بھکاری بن کر باری تمہارے در پر آ گیا ہوں میں بن کر بھکاری بن